ان دردناک حالات میں جب ایمان محفوظ نہیں رہا اسلام محفوظ نہیں رہا غیرت محفوظ نہیں رہی حیا محفوظ نہیں رہا چند اللہ کے بندے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رب کے حضور دلوں میں ایک جذبہ اور امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ اس زمانے میں جب تجھے سجدہ کرنا جرم بنتا جا رہا ہے جب تیرے سامنے جھکنے والوں پر تیری زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے جب تیری بات کرنے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اللہ ان حالات میں بھی ہم تجھ سے نہیں ٹوٹے ہم نے تیرے سوا کسی کو اب بھی اپنا رب تسلیم نہیں کیا اسی لیے دنیا سین بنا رہی ہے دنیا آڈیٹوریل بنا رہی ہے دنیا میلے لگا رہی ہے دنیا فحاشی کے اڈے پھیلا رہی ہے دنیا زنا کے لیے نائٹ کلب بنا رہی ہے ہم پھر بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے تیری مسجد بنانے کے لیے فکر کر رہے ہیں